ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وسب بقرتا معزز سامعین حاضرین مسجد بزرگان دین نوجوان ساتھیوں قرآن پاک سورہ حذاب کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ذکر الہی یہ انسان کے فرائض میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو فرائد مقرر کیے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے ذکر الہی بہت بڑی عبادت ہے یہ آپ جو روز نماز دیکھ رہے ہیں ان تمام کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی ہی بیان کیا ہے فرمایا واقع لذکری اے موسا نماز کو قائم کیجیے ہمارے ذکر کے لیے یہ سب ذکر کے اقسام اور ذکر کے انواع ہیں اللہ رب العالمین نے ذکر الہی ہی پر ہم تمام مسلمانوں کی کامیابی کو موقوف رکھا ہے فرمایا جمعہ کا تذکرہ کرتے ہی وے کہ جب جمعے کے دن جمعے کی نماز مکمل ہو جائے فارغ ہو جاؤ اور قدیت قدیتی جب نماز جب نماز مکمل ہو جائے فن تشروف تو اب زمین پر اپنے کاروبار کے لیے پھیل جاؤ لَعَلَّكُمْ اللہ بعد نماز جمعہ جب تم اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہوگے اور روزی روٹی کے انتظام میں بھاگ دوڑ کرو گے تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کرو گے تبھی تم کامیاب ہوگے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خوب کثرت سے تم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کاروبار اے ذرائع آمدنی حرفہ اور پیشہ اپنانے کے لیے بھی ذکر الہی کو شرط قرار دیا کہ کامیابی چاہتے ہو تو وَلْقُرُ اللَّهَ قَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں جمعے کے دن مسجد سے جانے کے بعد بھی اپنے دنیاوی کاروبار میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو بھولو نہیں بلکہ وَذْقُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت ابو موسا الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحی والمیت او کما قال علیہ السلام آپ نے ساتھ رمایا جو مثل مسلمان جو بندہ الذي يذكر ربه اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے جو انسان ذکر الہی کرتا ہے اس کی مثال لا یذکر ربہ اور جو اپنے رب کو بھولا رہتا ہے رب کے یاد میں رب کی یاد میں غفلت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے مفر الحی والمیت جتنا فرق میلے زندہ اور مردے کے اندر ہوا کرتا ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ ایک زندہ انسان ہے اپنے زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اسے بہت بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اگر انسان یہ زندے کے مانند ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں غفلت کیا تو نبی صاحب فرماتے سمجھو کہ وہ مردہ ہے ذکر الہی اور ذکر الہی ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی سے غافل انسان میں نبی فرمایا اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندے اور مردے آدمی کے درمیان فرق ہوا کرتا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اسی لیے سورہ احزاب کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خوب کثرت سے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا فرمایا یا الذین آمنوا دکران کثیرہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرو اذکر اللہ ذکر کثیرا اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو وہ سب بے اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی خوب کبریائی اور بڑائی بیان کیا کرو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں ذکر کثیر کا حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور کتنا زیادہ اللہ اکبر ایک صحابی آئے کہیں گے یا رسول اللہ شرائع اللہ قد علیہ سنن ترمیدی کی حدیث الہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں ہم پر فرض قرار دے دیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں اب اس سے زیادہ فرائض کی پابندی کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے اب آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں جو فرض نہ ہو اور خوب پابندی سے ہم اسے اپنائیں وہی اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے آپ نے اگر کے بعد تم کوئی ایک ایسا عمل کرنا چاہتے ہو جس عمل کی برکت سے تمہیں نجات مل جائے کامیاب ہو جاؤ تو لا بان کا ذکر اللہ ہمیشہ کوشش کرو کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تازہ رہے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تازہ رکھو اللہ رب العالمین نے ذکر الہی میں بڑے فائدے رکھے ہیں ایک بہت بڑا فائدہ تو میرے بھائیو یہ ہے بلکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو انسان اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلے اسے خوب یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من سر رہو ان یستجیب اللہ رہو فی شائد تم میں سے جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کبھی مشکلات میں اپنی پریشانیوں میں دکھ درد میں اپنی تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پریشانی کو دور کر دے اس کی دعاؤں کو قبول کر لے تو اسے چاہیے فل کو اللہ پھر رکھا آج فرمایا اسے چاہیے کہ خوشحالی میں خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے انسان خوشحالی میں ہاں اپنے اچھی حالتوں میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے گا تو جب بھی کوئی پریشانی آئے گی اللہ تعالیٰ فوراً اسے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھتے ہیں اس لیے قرآن پاک سورت بکرا کی مشہور آیت رب العالمین فرماتے ہیں سب قرونی میرے بندو مجھے تم یاد رکھو یاد کرتے رہو اس کے بدلے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یاد رکھے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اور نگرانی اور اپنے یاد میں رکھے اسی لیے اللہ کے تعالیٰ فرمایا فض قرونی اد یاد کرو گے نبی رہتا نے فرمایا یا اے عبد اللہ اللہ اے عبداللہ اے عبداللہ تم یا غلام پیارے بچے عبداللہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ حفاظت میں رہیں آپ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہیں آپ اللہ تعالیٰ کی رعایت میں رہیں تو اس کا صرف ایک ذریعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کریں ذکر الہی کا میرے بھائیوں ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ہر مرحلے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا جس کا ساتھ دینے لگے اس کا اس سے خوش نصیب کوئی نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اور جس کو اللہ جس کے اللہ تعالیٰ یاد رکھے اسے دنیا سے کوئی نہ مٹا سکتا ہے نہ اسے کوئی ضرر اور نقصان پہنچا سکتا ہے دیکھتے نہیں نبی علیہ اسلام کا واقعہ موسا علیہ کا واقعہ ذرا دیکھو سامنے موجے مارتا ہوا دریا ہے دشمن اے سارے دشمن پیچھے سے اے قریب آ چکے ہیں موسا علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں موسا یہ دیکھو ان ان نالمود رکون یہ دشمن سامنے آ چکا ہے اب ہمیں یہ پکڑ لیں گے نہ سامنے جا سکتے ہیں دریا ہے اور پیچھے پلٹتے ہیں یا یہاں کھڑے رہتے ہیں تو ذرا دیکھو فرعون اپنے لال لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے موسا کلیم اللہ نے ایک ہی جواب دیا ہمارے مسلمان بھائیوں ہمارے امتیوں سامنے دریا ہے پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے پیچھے سے دشمن پہنچ چکا ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے لیکن تم بے فکر ہو نہ یہ دریا تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ یہ دشمن تمہارے قریب پہنچ سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ ان یہ دشمن سامنے ہے دریا سامنے ہے دشمن پیچھے پہنچا ہوا ہے لیکن ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے ان قریب ہمارا رب دیکھو ہماری رہنمائی کرے گا سب صحیح سورت التوبہ کی آئے اور صحیح بخاری کا واقعہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ غار میں ہیں دشمن ظالم کفار مکہ بالکل غار کے منہ پر کھڑے ہوئے ہیں صدیق اکبر گھبرا گئے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان میں سے اگر کوئی کافر اپنے قدموں پر نگاہ ڈالے گا تو قدموں سے پہلے ہم پر اور آپ پر اس کی نگاہ پڑ جائے گی اب نہ کوئی بھاگنے کا چانس رہ گیا ہے اور نہ کہیں چھپنے کا چانس ہے نبی علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا یا اما بکر فما جنت کب اس نہیں واللہ سالسہما گار پر بند ہے آگے راست آگے گھسنے کا چھپنے کا راستہ نہیں دشمن ساتھ سر پر کھڑا ہوا ہے بظاہر بچنے کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا ہے لیکن ابو بکر اللہ بتاؤ دو آدمی ہیں ان دونوں آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی خود اللہ رب العالمین ہے میرے بھائیو ہے اللہ تعالیٰ کی معیت سارا حاصل ہوتی ہے لیکن کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں لیکن مشکل کیا ہے گاڑی میں بیٹھے تو گانا سنتے ہی گاڑی میں بیٹھے تو گانا سنتے ہی گے ہوٹل میں بیٹھے تو گانا سنتے ہی گے پلین پہ بیٹھے تو گانا سنتے ہی گے گھر میں داخل ہو تو گانا سنتے ہی گے پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہمارا ساتھ دے کیوں پہلی یہ شرط تھی مجھے یاد رکھو گے تب میں تمہیں یاد رکھوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی صحبت اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے یا اللہ تک رسول اے رسول اللہ سلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث قدسی بڑی اہم ہے آپ نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو ارم آدم نے اب بھی میرا بندہ میرے بندے ہمارے ساتھ جی بندوں کے ساتھ پیش آتے ہیں آپ عبادت کریں شریعت کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں یہ کبھی نہ سوچیں ہم نے اپنی عبادت تو کر لیا ہم نے توبہ استغفار کر لیا ہم اتنا ذکر کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا کہ نہیں بخشے گا نہیں عبادت کے کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ تمام وسائل و ذرائع اپنا لینے کے بعد آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں ہم ویسے ہی بندوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اگر میرا بندہ میرے ساتھ بدگمانی نہ کرتا ہے تو ایسے ہم اس کے ساتھ پیش آئیں گے اور اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جو اچھا گمان رکھتا ہے ویسے ہی پیش آئیں گے میرا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر متعدد روایات نقل کی ہیں کہ اس سے ایک مثال میں جو بتایا ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک دین دار شیخ مسلمان شریعت کی پابندی کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جیسے گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتے ہیں صحیح مسلم مسلم کی حدیث اللہ سبیل المثال اے کچھ لوگوں کو یا بعض لوگوں کو جہنم میں مسلمان جلتے ہوں گے چیختے ہوں گے چلاتے ہوں گے بڑا شور مچاتے ہوں گے اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے ان کو نکال لاؤ وہ نکال کے لائے گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیوں چلا رہے تھے کیوں شور مچا رہے ہو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے بہت چل چکا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑی پریشانی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھے جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جاؤ اللہ اکبر اب بیچارہ اللہ تعالیٰ کا ہے سوچتا ہے کہ پہلے تو فرشتے اور مولویوں کے ذریعے ہمیں دین ملا تھا اور ان کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا پھر میں نے نہیں مانا تو اتنے دن تک جلنا پڑا آج تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے آج اگر اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کریں گے پتا نہیں کتنے دن تک چلیں گے سر نیچے کیے اور بیچارہ پھر چلا جا رہا ہے اور جب جہنم کی بالکل کنارے آیا تو آ کر کے ٹھہر گیا کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا بات ہے کیوں نہیں یہ داخل ہوتا کیوں وہاں کھڑا رہ گیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب فرشتہ آیا اور کہا کہ چلو تمہیں اللہ بلا رہے ہیں تو اس وقت میں نے ہی سوچا کہ رب کی مہربانی اب جوش میں آئی اب رب نے نکال لیا تو دوبارہ جہنم میں نہیں لوٹائے گا اللہ میں آپ کے ساتھ یہی گمان رکھا تھا کہ اب ایک مرتبہ نکال لیا تو دوبارہ جہنم میں نہیں لوٹائے گا اللہ فرماتے ہیں جہاں تو نے میرے ساتھ جیسے گمان رکھا تھا میں نے ویسے ہی فیصلہ کر دیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ایسا نہ ہو رمضان شیو نماز پڑھے اور جنت کے اعلیٰ درجے کی امید رکھے سال کی گیارہ مہینے کے مسلموں کی زندگی گزارے اور رمضان آ جائے تو مسلمان بن کر کے پکا جنت الفردوس کا وارث بننا چاہے ایسی جھوٹی امیدیں اور جھوٹے گمان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے عبادات کے ساتھ شریعت کی پابندی کے ساتھ اللہ اس رسول کے ساتھ اور فرما بداری کے ساتھ اچھا گمان رکھیں تاکہ اللہ جیسے گمان رکھیں گے ویسے ہی اللہ تعالی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ذات کے متعلق اچھا گمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر آگے آپ نے ساتھ سن لو وانا ماہو اذا میرے بندے جب ہم کو یاد کرتے ہیں تو میں اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہوں میرے بندے جب ہمیں یاد کرتے ہیں وہ ہماری حفاظت میں ہماری نگرانی میں ہماری رحمتوں میں ہماری توفیق میں عمارت رہا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے حاصل ہوتی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتَهُ فِي فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي نَفْسِ ہی ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي پھر میرا بندہ اگر آہستہ آہستہ اپنے دل میں مجھے یاد رکھتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد رکھتا ہوں فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَنَئِن اور اگر کوئی ہمارا بندہ کبھی کسی مجلس کے اندر لوگوں میں ہمیں ہمارا ہماری یاد کرتا ہے اور ہمارا ذکر کرتا ہے تو جن لوگوں میں اس نے مجھے ذکر کیا ہے تفی مر امن خیر خیر ہوں تو ان سے لاکھوں گنا بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان میں اپنے اس بندے کا ذکر کیا کرتا ہوں میرے بھائیوں ذکر کے بڑے فوائد ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اپنی زبان سے ذکر الہی کرنے کے من كل ذنب واتوب الحمد للہ وکفا وسلام عباد الذین اصطفى اما بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کے اور بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں انہی فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر دل کی راحت دل کا سکون آنکھوں کی ٹھنڈک اطمینان قلب ان تمام چیزوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا سبب اللہ نے ذکر الہی کو بنایا ہے سورت الرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دینو ذکر اللہ ارابر القلوب جو ایمان والے ہیں ان کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر سکون نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نصیب ہوتا ہے اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اے میرے سن لو اگر تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوگا اسی لیے اللہ اکبر نبی داؤد کی روایت نہ حدیث کے اندر آتا ہے کون آئی لگا نبی علیہ شام کو جب بھی کوئی ٹینشن کوئی الجھن کوئی پریشانی لائق ہوتی تھی حضرت حداثہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوراً نبی علیہ السلام وضو کرتے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتے اور آپ کیا بیان فرماتے وہ اے لوگوں دنیا میں ہمارے نزدیک عورتیں بھی محبوب ہیں خوشبو بھی محبوب ہے بہت ساری چیزیں محبوب ہیں لیکن میرے دل کا سکون اللہ نے نماز میں رکھا ہے جو سب سے زیادہ ذکر ہے الہی اب نماز تو کبھی نہیں پڑھیں گے اور سکون حاصل کرنے کے لیے تعویذیں لٹکائے گا گا ہاں، آئے تو کریبا کا ختم کرے گا قرآن خانی کروائے گا اور طرح طرح سے چیلا کشی کروائے گا ارے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر اللہ رب العالمی الجھن کا آپ کے ٹینشن کا آپ کی تنگی کا آپ کی پریشانیوں کا سارا اللہ رب العالمین آپ کو قلبی سکون اور راحت نفس نصیب کرتا ہے ایسے ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر عظیم اور مقصد کا وعدہ کر رکھا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا جو مرد کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتیں جو ہیں مغفرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کو تیار کر رکھا ہے اور, ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اگر آپ دنیا کی مصیبتوں سے اور دنیا کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر الہی میں رکھا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام فرم کی حدیث ہے آپ ان کو پڑھیں اللہ رب اللہ صبح شام صبح شام اگر آپ دعا آئے پڑھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو دنیا کی ساری پریشانیوں سے محبوب رہیں امام ترمیدی رحمت اللہ نے امیر الزنور ہے عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ کا سام فرماتے ہیں ما من عرد یطول من فی شباہ کل لیلت وفی مش فی شباہ کل یوم علیم اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں جو انسان روزانہ صبح فجر کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اور جو انسان شام کو مغرب کے بعد تین مرتبہ اسی دعا کو پڑھ لیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے روزانہ صبح تین مرتبہ پڑھ لیا تو اب شام تک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے دنیا کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور جب انسان نے مغرب کے بعد کو تین مرتبہ اس میں پڑھ لیا تو اللہ فرماتے ہیں اور صبح تک کوئی مخلوق اس کو نقصان نقصان نہیں پہنچا سکتی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عباد رحمت اللہ علیہ کو دعا سکھلائی عباد برابر پڑھتے رہے ایک دن انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا لوگوں نے حدیث سنی تو ایک شاگردوں میں سننے والوں میں ایک نوجوان بار بار حضرت عبان کو دیکھتا ہے کہا کیا دو اتنے دو سے کھیل رہے ہو میں نے تمہیں ایک اچھی دعا بتائی اور تم مجھے مال پتہ نکل جاؤ گے ایسے دور سے دیکھ رہے ہو کیا کہتے ہیں کہ آپ غور سے اس لیے دیکھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جس حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جس نے اس دعا کو صبح تین مرتبہ پڑھ لیا شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اور جس نے شام کو پڑھا رات تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی چیز یہ نقصان نہیں پہنچا سکتی میں دیکھ رہا ہوں حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن آپ ٹیڑھے کھڑے ہیں آپ نے کیوں نہیں دعا مفروض ہو گئے خالص گر گئی تھی خالص بیمار آتا اسے ٹیڑھے کھڑے تھے کہا یہ دعا جب اللہ سننے میں فرمایا اور آپ کے والد نے آپ کو سنوایا پھر یہ دعا آپ کے لیے کیوں کامیاب رہیں گی دادا دا اللہ کی قسم حدیث ویسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے اور نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا رہی بات میرے کیڑے کھڑے ہونے کی ہم کو نقصان کیسے پہنچا اللہ کی قسم ایک کوتاہی کی یہ دعا نہیں پڑی اسی دن یہ مصیبت ہم پر آئی ہے میرے بھائیوں ارے صبح شام کی دعائیں کہو ان دعاؤں سے تمہارے لیے بڑی حفاظت ہوگی نبی صحیح مسلم کی حدیث نبی ساتھ رماتے ہیں آج دیکھو جس پر جن کا اثر شیطان کا اثر کہتے کالا سایہ ہو گیا ہے کالا سایہ کیوں ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرو گے تو جن شیطان سایہ سب اس پر آ جائے گا ساری مخلوق مسلط ہو جائے گی اور چلو صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر آپ نے ارشاد فرمانا جب بھی کوئی مسلمان جب بھی کوئی مرد مومن اذا دخل العبد فی البیت فذكر اللہ جب کوئی مرد مومن اپنے گھر میں داخل ہوا شام کو اور داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ذکر اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کم سے کم السلام علیکم گڈ مارننگ ہاں؟ شیطان تم سے پہلے داخل ہو گیا گھر میں ہاں؟ گڈ نارٹ نائٹ شیطان تم سے پہلے پوری جماعت لے کے داخل ہو گیا اگر گیٹ پر گھر کے دروازے پر تم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ کاسا فرماتے ہیں شیطان بدبخت انگلش کے چہرے ایک گروہ جو برابر آدمی کے پیچھے آ رہے تھے جب مرد مومن گھر میں داخل ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کر لیا سلام کیا دعائیں دی تو اب شاہ فرماتے ہیں اللہ اکبر انگلش کہتا کیا ہے شیطان کہتا کہ آپ نے چلو سے ارجعو واپس چلو یہ بڑے کتر مسلمان کا گھر ہے اس نے ذکر کر لیا لا والا لا اب تمہارے لیے گھر میں گھسنے کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ تمہاری صرف نو کا ووٹ ہے کہ اس کے لگ جانے کے بعد شیطان مرعوب کا بھی داخلہ گھر میں ناممکن ہو جاتا ہے آپ نے ساتھ ہوا جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا ذکر دعائیں پڑھ فرمانے لگا ابلیس کہتا ہے بھائی اس گھر میں نہ تو سونے کی جگہ ملے گی گھسنے کی اور نہ تو کھانے کی اس لیے چلو کسی ایسے مسلمان کو ڈھونڈو جو بغیر ذکر الہی کے گھر میں داخل ہو جائے نبی صاف فرماتے ہیں جب کوئی مرد مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور کہا بسم اللہ بسم اللہ تو اللہ ولا حل ولا قوت الا بالله جب یہ دعا پڑھ کر کے مومن گیا تو کہا جاتا ہے بس اس نے گھر سے نکلتے ہوئے باہر جب گیا تو اس نے اللہ کو یاد کر لیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا اعلان ہوتا ہے جاؤ فقد اوکیتا تو بچ گیا اور اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا وہ اور جب تک وہ باہر رہے گا شیطان اس سے دور ہٹ گیا ہے تو میرے بھائی ہو شیتان اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ذکر الہی بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوب کثرت سے ذکر الہی کرنے اور صبح شام کی اور ہر ہر موقع کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پڑھنے کے توفیق نصیب فرمائے العالمین ہم نے جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما جو مقروض ان کے قرض کو ادا کرا دے الہ العالمین جو پریشان حال بھائی ہے پریشانیوں کو دور کر دے الہ العالمین ہے اس ملک کے ہے کہ ہمارے بڑے ہے شیخ زائد شیخ مکتوم یا ان اور جیسے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے موجودہ رئیس و لولا خلیفہ بن زائد اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہمیشہ وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں امت کے لیے اسلام کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے بھلائی اور خیر ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو جو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ وہی آمان ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر خاص کار خیر میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس ملک کو امن و امان میں رکھے اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو امن و امان نصیب فرما ہر قسم کا خوف خطرہ ہر تمام قسم کی کے فساد سے اللہ تعالیٰ تمام ممالک کو محفوظ کر لے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مسلمات عباد اللہ رحمتم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان ویتائی بالقربا وینہا عن الفاشاء والمنکر والبجر یعیدکم لعلکم تذکرون وذکر اللہ یذکرکم ودعوه یستریب لکم ورذکر اللہ تعالی اکبر Oh, my God.